خلع صلاح کی جدید تجویزیں گزشتہ سات سال سے یورپ اور امریکہ میں خلع صلاح تخفیف قوائے حربیہ اور تحریم جنگ کے مسائل پر پھر مختلف تجویزیں سرگرمی کے ساتھ زیر بحث آ رہی ہیں اور بہت سے خوش گمان لوگ ان کو مغربی اقوام کے حسن نیت کی دلیل سمجھ رہے ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ اس تمام قیل و قال میں بھی حقیقت کا شائبہ تک نہیں ہے چونکہ مغرب کے عام باشندے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اور ان کو اپنی اجتماعی اور خصوصیت کے ساتھ تجارتی اور صنعتی زندگی میں سکون کی سخت ضرورت ہے اس لیے وہ کم از کم دل بہلانے کے لیے ایسی تجویزوں اور خیالی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں جن سے سکون نہیں تو سکون کی مہوم توقع ہی قائم ہو جاتی ہے ورنہ جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس میں ان توقعات کے بر آنے کا کوئی سامان نہیں ہے بلکہ گزشتہ سات آٹھ سال کے اندر مغربی ممالک میں وسائل جنگ کو جو ترقی نصیب ہوئی ہے وہ تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی حتیٰ کہ سن چودہ عیسوی میں بھی نہ تھی جبکہ تمام یورپ جنگ کی تیاریوں میں منہمک تھا جنگ عظیم کے بعد انیس سو اکیس میں پہلی مرتبہ جمہوریہ امریکہ نے اس مسئلے کو چھیڑا اور اس کی تحریک سے نومبر اکیس عیسوی میں بمقام واشنگٹن ایک بین الملی کانفرنس منعقد ہوئی اس کانفرنس کا مقصد بظاہر جنگی طاقتوں میں تخفیف کرنا تھا مگر دراصل امریکہ فرانس جاپان اور اٹلی یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح برطانیہ کی عظیم و شان بحری طاقت کو کم کیا جائے کیونکہ ان سب ملکوں کی زندگی بحری تجارت پر منحصر ہے اور جب تک برطانیہ سمندر کی لہروں پر حکمران ہے اس وقت تک کوئی ملک اپنی تجارت کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا دوسری طرف برطانیہ کو یہ احساس تھا کہ اس کی زندگی کلیتاً بحری قوت کے تفوق پر منحصر ہے اس لیے اس کی خواہش تھی کہ کوئی سلطنت اس کی برابری تک نہ پہنچ سکے یہی باطنی کشمکش واشنگٹن کانفرنس کے مباحثات میں جاری رہی ہر فریق دوسروں پر پابندیاں عائد کرنا چاہتا تھا مگر جب خود اس کا اپنا سوال پیش آتا تو صاف کہہ دیتا تھا کہ ہماری جنگی پالیسی دوسروں کے اثر سے بالکل پاک ہے نتیجہ یہ ہوا کہ واشنگٹن کانفرنس اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکی کہ اس نے پانچ بڑی سلطنتوں کے درمیان بحری قوت کا تناسب مقرر کر دیا اور اس کے بعد اسی امریکہ نے جو تخفیف اسلحہ کا علم بردار بن کر اٹھا تھا پانچ نئے ڈریڈ ناٹ تعمیر کرنے اور نہر پاناما کو جدید ترین آلات جنگ سے آراستہ کرنے کا تہیا کر لیا اسی واشنگٹن کانفرنس میں سب میرین کشتیوں کا معاملہ بھی پیش ہوا ان کشتیوں سے اصلی خطرہ انگلستان کو ہے کیونکہ اسی کی زندگی سب سے زیادہ بیرونی ممالک کی درآمد پر منحصر ہے اور وہی سب سے زیادہ جنگی اور تجارتی جہازوں کا مالک ہے جنگ عظیم میں ان کشتیوں نے اس کی بحری تجارت کو برباد کر کے جس طرح اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اس کا سبق برطانیہ کو یاد تھا اس لیے اس نے واشنگٹن کانفرنس میں اپنی ساری قوت اس کوشش میں صرف کر دی کہ تحت البحر یعنی سب میرین کشتیوں کا استعمال ممنوع قرار دیا جائے دوسری طرف فرانس خصوصیت کے ساتھ اس کا مخالف تھا کیونکہ اس کی بحری قوت کمزور تھی اور برطانیہ کے مقابلے میں اس کے پاس اپنی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ یہی سب میرین کشتیاں تھیں اس کے نمائندوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ کشتیاں دراصل حملے کا ذریعہ نہیں ہیں بلکہ مدافعت کا ذریعہ ہیں اور وہ ممالک انہیں استعمال کرنے پر مجبور ہیں جن کی بحری قوت کمزور ہو آخر اس مسئلے میں امریکہ نے ایک متوسط راہ نکالی جس پر فریقین متفق ہو گئے اور وہ یہ تھی کہ حالت جنگ میں غنیم کی تجارت کو برباد کرنے کے لیے تحت البحر کشتیوں کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا ایک اور مساق زہریلی گیسوں کے استعمال کے متعلق بھی طے ہوا اول اول ایٹین نائنٹی نائن عیسوی کی ہیگ کانفرنس میں زہریلی اور دم گھوٹنے والی گیسوں کا استعمال ممنوع قرار دیا گیا تھا جس کی برطانیہ نے سخت مخالفت کی تھی پھر انیس سو سات عیسوی کی دوسری ہیگ کانفرنس میں برطانیہ بمشکل اس پر راضی ہو گیا مگر امریکہ آخر وقت تک مخالف رہا جنگ عظیم میں جرمنی اور اس کے حریفوں نے آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف ان گیسوں کو استعمال کیا اور جو کچھ قانونی بندشیں تھیں وہ سب سلطنتوں کے متفقہ عمل سے ٹوٹ گئیں اس کے بعد واشنگٹن کانفرنس میں پھر پچھلی قیود کی تجدید کی گئی مگر دل سے اب بھی کوئی سلطنت ان کو قبول کرنے پر راضی نہ تھی چنانچہ کانفرنس کے فرانسیسی نمائندے ایم سارو نے اس پر دستخط کرتے وقت یہ نوٹ لکھ دیا کہ زہریلی گیسوں کے استعمال کو روکنے کی کوشش ناممکن العمل معلوم ہوتی ہے مسٹر بالفور نے بھی برطانیہ کی طرف سے یہ تصریح کرنی ضروری سمجھی کہ یہ اقرار نامہ قوموں کو اپنی حفاظت کی اس ضرورت سے بے نیاز نہیں کرتا جو ایک شریر دشمن کی جانب سے گیسوں کے استعمال کی صورت میں پیش آتی ہے اسی بدلی کا نتیجہ ہے کہ اب تک کسی سلطنت نے اس اقرار نامے کی باقاعدہ توثیق نہیں کی اور قانونی حیثیت سے وہ اس وقت ایک بے مینی دستاویز ہے واشنگٹن کانفرنس کے بعد اپریل انیس سو بائیس عیسوی میں مسٹر لوئڈ جارج کی تحریک پر جنیوا میں ایک پین یورپین کانفرنس منعقد کی گئی جس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ آئندہ دس سال کے لیے دولے مغرب ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا عہد کر لیں اور تمام قومیں مل کر جنگ زدہ ممالک کی تعمیر جدید کریں لیکن اس کانفرنس میں امریکہ نے شرکت سے انکار کر دیا فرانس نے ابتدا ہی میں اعلان کر دیا کہ ہم اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتے ترکی کو سرے سے شرکت کی دعوت ہی نہیں دی گئی روس کو بلایا گیا تو اس لیے کہ اس پر دباؤ ڈال کر ان نقصانات کا تاوان ادا کرنے پر اسے مجبور کیا جائے جو انقلاب کے زمانے میں روسی حدود کے اندر یورپین سلطنتوں کی املاک کو پہنچا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانفرنس ناکام ہوئی اور جنگی تیاریوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی جینوا کے بعد ہیگ میں ایک دوسری کانفرنس ہوئی مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو جینوا کانفرنس کا ہوا تھا پھر ایک بین الملی کانفرنس لندن میں منعقد ہوئی مگر وہاں برطانیہ اور فرانس کے درمیان اتنا سخت اختلاف برپا ہوا کہ موسیو پوئنکارے ترش روح ہو کر کانفرنس سے اٹھ گئے اور سیدھے پیرس چل دیے یہاں تک کہ تصویر کھچوانے کے لیے بھی نہ رکے ستمبر 1925 میں جمعیت اقوام نے تحدید قوائے حربیہ اور تحریم جنگ کے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی درخواست پر کونسل نے ایک بین الملی معتمر خلع صلاح کے انعقاد کا راستہ صاف کرنے کے لیے ایک مجلس تحزیری پریپریٹری کمیٹی مقرر کی تاکہ وہ جملہ امور پر غور کر کے بتائے کہ کس طرح اور کن اصول پر ایسی کانفرنس کو دعوت دی جا سکتی ہے یہ کمیٹی سال بھر تک کوئی کام نہ کر سکی چوبیس ستمبر انیس سو چھبیس کو جمعیت کے اجلاس عام نے کونسل سے سفارش کی کہ وہ کمیٹی کو انیس سو ستائیس تک اپنا کام ختم کرنے کی تاکید کرے تاکہ آٹھویں اجلاس عام سے پہلے بین الملی کانفرنس کو مدعو کیا جا سکے مگر اس مدت میں بھی کمیٹی نے کام ختم نہیں کیا اور آج تک بس اس کے جلسے ہی ہوئے جا رہے ہیں چونکہ ابھی تک اس تحریک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اس لیے کوئی رائے دینا قبل از وقت ہوگا لیکن آثار بتاتے ہیں کہ اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلے ایسی کوششوں کا ہو چکا ہے اگر دول مغرب میں حقیقتاً خلع صلاح کی کوئی قلبی خواہش موجود ہوتی تو وہ روس کی ان تجاویز پر لبیک کہتے جو اس نے تخفیف قوائے حربیہ کے متعلق پیش کی تھی کیونکہ اس مقصد کی جانب عملی اقدام صرف انہی تجاویز سے ہو سکتا ہے لیکن دول میں سے کوئی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور برطانیہ کے نمائندے لارڈ کیشنڈن نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ کامل خلع صلاح قوموں کو غارتگری لوٹ مار اور انقلاب کے خطرے میں مبتلا کر دے گا اس سے ظاہر اور باطن کا فرق صاف معلوم ہو جاتا ہے زبان سے تو بے شک اس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں جن سے گمان ہوتا ہے کہ مغربی قومیں جنگ اور خون ریزی سے بیزار ہیں امن و صلح کی قدر شناس ہیں اور دل سے چاہتی ہیں کہ اپنے ابنائے نو کی تباہی کا کھیل چھوڑ کر اپنے اپنے قدرتی حدود میں اپنی تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم عمل رہیں مگر حال یہ ہے کہ ان قوموں کے درمیان شدید عداوتیں پرورش پا رہی ہیں ان کے دلوں میں آتش پشاں مادے پک رہے ہیں ان کی فوجیں تعداد اور قوت میں بڑھ رہی ہیں ان کے آلات جنگ روز بروز ترقی کر رہے ہیں اور ہر قوم اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ آئندہ جنگ میں اپنے حریفوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہو اور تمام مخالف قوتوں کو مٹا کر اپنی برتری کا سکہ بٹھا دے اس رقابت اور مسابقت کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ دول مغرب میں امن پسندی کا حقیقی میلان موجود ہے اور جنگ جوئی سے وہ فی الواقع توبہ کر چکی ہیں انیس سو انیس عیسوی کے میمورینڈم میں جس کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے برطانوی وزیر اعظم مسٹر لوئڈ جارج نے لکھا تھا جمعیت اقوام کی کامیابی کی اولین شرط یہ ہے کہ سلطنت برطانیہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ فرانس اور اٹلی کے درمیان ایک سمجھوتا ہو جائے جس کے مطابق ان سلطنتوں میں جنگی جہازوں کی تعمیر اور فوجوں کی تکثیر اور توفیر کی مسابقت بند ہو جائے جب تک جمعیت کی مفاہمت پر دستخط کرنے سے پہلے یہ نہ ہو لے گا جمعیت محض ایک مذاق اور ایک سوانگ رہے گی اس قول کے مطابق جمعیت اقوام ایک مذاق اور ایک سوانگ ثابت ہو چکی ہے آج سلطنتوں کے درمیان جنگی طاقت بڑھانے کے لیے اس قدر تیزی کے ساتھ مقابلہ جاری ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا آج مغربی دنیا جنگ و پیکار کے لیے اتنی تیار ہے کہ انیس سو چودہ میں بھی نہ تھی آج مغربی تہذیب نے فوجوں کی کثرت مولک آلات جنگ کی ترقی دیو ہیکل جنگی جہازوں کی صنعت تباہ کن ہوائی جہازوں کی ساخت زہریلی گیسوں اور غارت گر سامان جنگ کی تیاری سے انسانیت کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے وہ سامان فراہم کیا ہے جس کی نظیر سے پوری تاریخ عالم خالی ہے ان حقائق کو دیکھ کر کون ہے جو امن پسندی کی بناوٹی باتوں اور صلح کوشی کی نمائشی کانفرنسوں سے دھوکہ کھائے گا پوائنٹ نمبر ٹو جنگ کا عملی پہلو یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا تعلق مغربی جنگ کی اخلاقی حیثیت سے تھا اس پہلو میں آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں تک جنگ کے اغراض و مقاصد کا تعلق ہے مغربی دنیا اپنی تمام ترقی تہذیب و تمدن کے باوجود اس نقطے سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھی ہے جس پر عہد تاریخ کی غیر متمدن اور وحشی قومیں صدیوں پہلے قائم تھیں وسائل جنگ میں تو بے شک انہوں نے ترقی کے آسمان کو جا لیا ہے ان کی فوجوں کی اعلیٰ ترتیب ان کے سپاہیوں کی خوبصورت وردیاں ان کے جرنیلوں کی زبردست مہارت فن ان کے آلات حرب کی دلفریب سجاوٹ دیکھ کر کون ہے جس کی آنکھیں خیرہ نہ ہو جائیں گی مگر اس جنگ کے اندر جو روح کام کر رہی ہے وہ اسی عہد وحشت کی روح ہے جس کی درندگی اور بہیمیت آلات و وسائل کی ترقی سے کم نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے قدیم وحشیوں کی طرح ان جدید وحشیوں کے پیش نظر بھی نہ کوئی بلند نصب العین ہے نہ کوئی اعلیٰ متمہ نظر نہ کوئی ایسا اخلاقی مقصد جس کی بنا پر یہ ان کے مقابلے میں کسی سبقت اور فوقیت کا دعویٰ کر سکیں وہی حصول جاہ اور مال اور تقیر ثروت اور توسیع اقتدار کی خواہش جو اب سے چار ہزار برس پہلے کسی غیر متمدن قبیلے کو جنگ پر ابھار سکتی تھی آج کل کی مہذب قوموں کو بھی مردم کشی اور خونریزی پر آمادہ کرتی ہے تہذیب و تمدن کی ترقی سے اخلاقی حالت میں تو کوئی ترقی نہیں ہوئی البتہ اگر کوئی ترقی ہوئی ہے تو یہ کہ پہلے ان ادنا اور گھٹیا مقاصد کے لیے جتنی قوت استعمال کی جاتی تھی اب اس سے دس ہزار درجے زیادہ شدید ہولناک اور تباہ کن قوت استعمال کی جاتی ہے دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم کی ایجاد نے اس نسبت کو بڑھا کر دس لاکھ درجہ کر دیا ہے ظاہر ہے کہ جب مقصد شرافت اور پاکیزگی سے خالی ہے تو طریق حصول مقصد خواہ کتنا ہی بہتر اور پاکیزہ تر ہو اس سے کوئی عمل صلاحیت و ثواب کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تاہم اتمام حجت کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ تہذیب مغرب نے اپنے اعمال جنگ کو کیسے قوانین و ضوابط سے منضبط کیا ہے اور ان قوانین کی معنوی قوت اور عملی حیثیت اسلامی قوانین کے مقابلے میں کیسی ہے اہل مغرب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پرانے زمانے کے وحشیانہ طریقوں کو بدل کر جنگ کے نہایت مہذب طریقے اختیار کیے ہیں اور جنگ کو جو پہلے درندوں کے کھیل سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی ایک مہذب کشمکش اور شریفانہ زور آزمائی کی صورت میں تبدیل کر دیا ہے یہ دعویٰ اس بلند آہنگی کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ظاہری شان و شوکت کا اتنا سامان ہے کہ ناواقف دنیا اسے سن کر بلا تعمل ایمان لے آتی ہے مگر ہم اس کو امتحان کی کسوٹی پر کس کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ فی الواقع یہ کہاں تک درست ہے